پارہ نمبر تیئیس یہ جو ہم سورہ یاسین کا رکو نمبر دو پڑھ رہے تھے اسی کا کنٹینیوشن آئے گا کہ وہ جو شخص دوڑتا دوڑتا آیا اور اس نے بھی دعوے کا کام کیا ان لوگوں کو کہ ان کی بات مانو جو شخص دوڑتے ہوئے آیا کہنے لگا میں اس ہستی کی بندگی کیوں نہ کروں یعنی اس ہستی کی یعنی اللہ کی بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا دیکھیے یہ بھی ایک انڈائریکٹ طریقہ ہوتا ہے دعویٰ کرنے کا اس کی بہ نسبت کہ تم سب اللہ کی بندگی کرو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم کیوں نہ کریں جس نے مجھے پیدا کیا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے تو یہ بھی طریقہ بہت بیسٹ طریقہ ہے تو اس نے وہی کہا کہ جس نے مجھے پیدا کیا میں اس کی بندگی کیوں نہ کروں اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو کون میرے کام آئے گا میں اپنے رب پر ایمان لے آیا ہوں پھر وہ اللہ کا بندہ شہید کر دیا گیا کیونکہ یہ جو لوگ تھے اب دیکھیں تین تین ان کے پاس رسول آئے ان کا نہیں سنے یہ تو نارمل بندہ تھا عام سا بندہ تھا جو ایمان لایا تھا تو اس کو تو شہید ہی کر دیے لوگوں نے تو وہ عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہوا اب لوگ جو کہتے ہیں برزق کی زندگی نہیں ہوتی یہ ایک پروف ہے کہ برزق کی زندگی ہوتی ہے قبر میں بھی ایک زندگی ہوتی ہے اس کو جنت میں داخل کیا گیا قوم پر عذاب آیا اور وہ سب کچھ بجھ کر رہ گئے جب قوم سنتی نہیں ہے ان کو وارننگ آنے کے باوجود تو اس طرح سے حال ہو جاتا ہے افسوس ہے ان کے حال پر کہ انہوں نے ہر پیغمبر کا مذاق اڑایا وہ سب ہلاک ہوئے اور دنیا میں پلٹ کر نہیں آئے جتنے گئے سمود کہاں کہاں کہاں ہیں ہیں ان ان کے آوازیں تکبر گئے ان کا سارے محل وغیرہ کہاں ہیں کون رہ رہا ہے اس میں سب کھنڈرات ہی کھنڈرات وہ چاہ کے بھی یہاں پر نہیں آ سکتے ان سب کی پوچھ تاچھ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہوگی پھر رکو نمبر تھری ہے آیا نمبر تھرٹی تھری سے لے کے ففٹی تک جس میں مسئلے توحید کے بارے میں اور منکروں کا کیا انجام ہوگا اس کے بارے میں آتا ہے اللہ کی قدرت کے نشان دیکھو کہ وہ مردہ زمین کو زندہ کر کے اس میں مختلف قسم کے نباتات نکالتا ہے حالانکہ پانی ایک ہی جا رہا ہے لیکن الگ الگ طرح کے پودے اگ رہے جسے تم کھاتے ہو اس نے کھجوروں انگوروں کے باغات اگائے ٹیسٹ بھی کتنا ڈفرینٹ ہوتا ہے کھجور اور انگوروں کا اور شیپ اور الگ الگ کھجوروں میں بھی ورائٹی انگوروں میں بھی ورائٹی اور چشمے جاری کیے یہ سب کچھ کسی انسان کے ہاتھ کا بنایا ہوا نہیں ہے اللہ کا بنایا ہوا ہے پاک ہے وہ جس نے ہر شے کے نباتات کے تمہارے اور ان کے جن کو تم نہیں جانتے سب کے جوڑے بنائے ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ ہمارے جوڑے ہیں مرد اور عورت اور کچھ چیزیں پتہ ہیں کہ نباتات میں بھی پلانٹیشن میں بھی وہ بھی ابھی ابھی پتہ ہوا لیکن اللہ نے پہلے ہی بتا دی پلانٹس میں بھی میل اینڈ فیمیل ہوتے ہر شے میں جوڑے جیسے نگیٹیو کا جوڑا پازیٹیو ہے نا مثبت کا جوڑا منفی ہوتا ہے لیکن اور بھی ایسی کئی چیزیں ہیں جو ابھی تک سائنسدانوں کو بھی پتہ نہیں ان میں بھی جوڑے اللہ نے رکھ دیے ویسے دیکھا جائے تو رات اور دن بھی کیا ہے جوڑے ہی ہیں نا ہر چیز میں اللہ نے جوڑے رکھے صرف اللہ کا جوڑا نہیں ہے ان کے لیے ہماری قدرت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم ان سے دن کو ہٹا دیتے ہیں پھر اندھیرا چھا جاتا ہے یعنی جب دن آتا ہے تو پھر رات نہیں ہوتی رات آتی ہے تو دن نہیں ہوتا ہے سورج اپنی منزل کی طرف چلتا رہتا ہے وہ اپنے آپ سے نہیں چل رہا ہے اللہ کے حکم سے چل رہا ہے کس طرف جانا ہے کہاں جانا ہے کیسے جانا ہے سب اللہ نے اسے آڈر دی ہوئی ہیں اس حساب سے وہ چل رہا ہے اس کا سسٹم پھر چاند کی منزلیں مقرر کی آج کل دیکھیں چاند کو خاص طور سے عید عید کے ایک دن پہلے ہم دیکھتے ہیں صرف اور رمضان کے ایک دن پہلے دیکھتے ہیں بہرحال اس پہ غور کیا کریں کہ چاند کے جو منزلیں ہیں وہ بھی اللہ نے مقرر کی ہوئی ہیں چاند کی منزلیں کیسی ہوتی ہے ایک وقت وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کھجور کی جو سوکھی شاخ ہوتی ہے نا اس کی مانند ہو جاتا ہے وہ ویسے رہ جاتا ہے اور نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہیں سب اپنے اپنے دائرے میں سفر کر رہے ہیں کوئی ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہا ہے بھری ہوئی کشتی کو دیکھو جب بھری ہوئی کشتی ہوتی ہے کبھی ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ڈوب نہ جائے انہیں ہم چاہیں تو غرق کر دیں پھر کسی کو کوئی فریاد نہ سنی جا سکے یعنی کسی کی فریاد اس وقت سنی نہ جا سکے اگر اللہ چاہے غرق کرنا تو اس پر بھی غور کیا کریں اور آگے فرمایا ان کو برے کاموں کے انجام سے ڈرایا جاتا ہے تو یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں انجان بن جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ سنا ہی نہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو تو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا میں کتنی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں لوگ ان کی گرفت کا وقت مقرر ہے اس وقت ایسے اچانک ڈر لیے جائیں گے کہ وصیت بھی نہ کر سکیں گے کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو چاہتا ہے کچھ نہ کچھ وصیت کر کے جائیں وہ بھی ٹائم نہیں دیا جائے گا اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف جا سکیں گے وہ بھی نہیں چانس پھر رکو نمبر فور ہے آیا نمبر ففٹی ون سے لے کے سکسٹی سیون تک جس میں اہل جنت اور دوزکیوں کے حالات جو ہیں اس کے بارے میں آتا ہے سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے رب کی طرف دوڑے آئیں گے دوڑ رہے ہوں گے ہر کوئی قبر سے اٹھ کے اب قبر ہو سکتا ہے جیسے ہماری قبریں ہوتی ہیں مسلمانوں کی وہ بھی ہو سکتی ہیں یا اگر کوئی سمندر وغیرہ میں ڈوب کے مر گیا یا کہیں سے بھی وہ اس کی وہ قبر ہو جاتی تو جہاں بھی گئے ہوں گے وہ دوڑ کے آئیں گے وہاں سے نکل کے آئیں گے اور کہیں گے افسوس ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھایا ہم تو سو رہے تھے کس نے اٹھایا کس نے جگایا ہمیں فرمایا جائے گا یہی ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا وعدہ کیا تھا نا قیامت آنے والی ہے تم نہیں مانتے تھے آپ دیکھ لو رسولوں کا کہا سچا ہو گیا سچ کہا تھا انہوں نے آج کسی پہ ظلم نہ ہوگا دنیا میں کتنا بھی کوئی کہے کہ ہم جسٹس دیتے ہیں کوئی ویسا جسٹس نہیں دے سکتا جیسے اللہ دے گا کیونکہ ہم یہاں اس دنیا میں اگر کوئی سو بھی خون کرتا ہے تو اس کو ایک بار قتل کر دیتے ہیں اور ایک خون کرتا ہے تو بھی ایک بار قتل کیا جاتا ہے لیکن وہاں جسٹس ہوگا ظلم نہیں ہوگا کسی کے اوپر ہر شخص کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا جو جنتی ہوں گے وہ جنت میں صرف مزے لوٹ رہے ہوں گے وہاں خوش رہ رہے ہوں گے وہ اپنے ازواج کے ساتھ یعنی بیوی ہے تو شوہر اور شوہر ہے تو بیوی ان کے ساتھ سائے میں تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے تکیے لگا کے آرام سے بیٹھے ہوں گے اور اپنی پسندیدہ غذائیں اور پھل کھا رہے ہوں گے جو چاہے ان کو وہاں ملے گا اور کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں صاف فری اور نہ ہی تکلیف کرنے کی ضرورت کہ کچن میں جا کے کچھ بنائیں صرف سوچنے کی بات ہے سوچ آئے گی مجھے یہ چاہے فوراً ان کے سامنے حاضر کیا جائے گا پھر آگے فرمایا مجرموں کو الگ ہو جانے کا حکم ہوگا کہ آپ مجرم الگ ہو جاؤ کہا جائے گا کہ اللہ کی عبادت کا سیدھا راستہ چھوڑ کر تم شیطان کے پیچھے چلے اب جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے آج تمہارے ہاتھ اور پاؤں بولیں گے زبانوں کو بند کیا جائے گا جب زبان بند کی جائے گی تو کیا ہوگا کیونکہ زبان بہت کیچی کی طرح چلتی تھی اس دنیا میں اس کو بھی بند کر دیں گے پھر ہاتھ خود کے ہاتھ اور خود کے پیر بھی بولنے لگیں گے وہ اللہ عالم کیسے بولیں گے لیکن آج کل جو مشین نکلی ہیں جس کے ذریعے ہاتھ کو باندھ کے ساری چیزیں اندر کیا چل رہی ہے وہ بتا دیتے دل میں کیا بات ہے تو آج کل یہ ایزی سمجھنا ہو گیا لیکن پہلے یہ چیزیں معلوم نہیں تھی اب وہ تو اور ایڈوانس ہوگا یہ جو آج کے زمانے میں ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ہوگا اس وقت اور آلریڈی سب بنائی ہوئی چیزیں تو یہ پاؤں اور ہاتھ جو تمہارے ہیں وہ بھی گواہی دیں گے ان کو بھی بولنے کے لیے کہا جائے گا یہ آخرت کی سزا ہوگی دنیا میں بھی اللہ چاہے تو ان ظالموں کو اندھا کر دے یعنی دیکھ کے بھی اندیکھے ہو جائے یعنی دکھ رہا ہے صحیح کیا ہے ہدایت کی چیزیں دکھ رہی ہے لیکن پھر بھی پردے پڑے ہوئے ہیں انہیں کچھ بھی سجائی نہ دے اور اللہ چاہے تو انہیں ان کی جگہوں پر مسق کر دیں کہ وہ ہل بھی نہ سکیں یہ بھی اللہ کو رکھتا ہے کہ اس طرح کر دے پھر سورہ یاسین کا لاسٹ رکو آتا ہے رکو نمبر فائیو آیا نمبر سکسٹی ایٹ سے لے کے ایٹی تھری تک جس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن زندہ لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے اور غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ توحید کے بارے میں آتا ہے اچھا اس سے پہلے کہ میں یہ پڑھوں اس میں ایک آیت آئی ہوئی ہے کہ لیون من کا نہین یعنی تاکہ تم ان کو ڈراؤ جو زندہ ہیں اب ہمارے یہاں یہ کرتے ہیں کہ مردوں پہ یاسین بکشتے ہیں یا جو مرنے والا انسان ہوتا ہے مر رہا ہے سامنے ابھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی جان جانے والی ہے تو اس کے اوپر یاسین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ یاسین کے اندر ہی بتایا گیا ہے یہ جو رسول بھیجے گئے ہیں اور یہ جو قرآن خاص طور سے قرآن کے بارے میں اس سے پہلے والی آیت آئے گی جس میں بتایا گیا کہ یہ قرآن کے بارے میں ہے اور قرآن اس لیے آیا ہوا ہے تاکہ زندوں کو ڈرائے نہ کہ مردوں کو ڈرائے اوکے تو یہ جو فضیلتیں بتائی جاتی ہیں یاسین اتنے بار بخش ہو مردوں کے اوپر اور جو مر رہا ہے ان کے سامنے یاسین پڑھو یہ سارے جو حدیثے ہیں کوئی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو اوندھا کر دیتے ہیں دیکھیے جس کی لمبی سے لمبی عمر ہوتی ہے تو سب پہ بوجھ ہو جاتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بہت لمبی عمریں سو سو سے زیادہ اور اس کے بعد سب تکلیف میں گھر والے بھی ویٹ کرتے ہیں کہ کب جائیں گے اور ہم اس سے چھٹکارا پائیں گے تو لمبی عمر بھی کبھی کبھی بھاری پڑ جاتی ہے اور لمبی عمر میں انسان ہوشیار بھی رہتا ہے تو بھی وہ کچھ نہیں یاد رکھتا ہے یعنی بالکل بچہ بن جاتا ہے تو ان کو عمدہ کر دیتے ہیں کیا اس سے انہیں عقل نہیں آتی یہ دیکھے یہ بڑی نشانی ہے تمہارے لیے پھر آگے فرمایا ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا کیونکہ کچھ لوگ کیا کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کبھی شاعری کہی ہی نہیں تھی ان کو شاعری بولنے ہی نہیں آتی تھی تو شاعری ویسے بھی سکھائی نہیں گئی تھی نہ آپ کے لیے مناسب تھا کہ شاعری کہیں آپ پر قرآن نازل ہوا ہے جو زندوں کے لیے نصیحت ہے لیکن ہم کیا کرتے صرف مردوں کو سناتے اور جو زندے پڑھ بھی رہے ہیں وہ بغیر مطلب سمجھے پڑھ رہے ہیں صرف پڑھنا ہے پڑھ رہے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے ورنہ سمجھ کچھ نہیں ہے بہرحال آگے فرمایا لوگ غور نہیں کرتے کہ ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کیے کیٹلس پیدا کیے مویشیوں کو ان کے تابع کر دیا جیسے چاہے ان کے ساتھ کام لیتے کبھی دودھ نکال رہے کبھی ان کو ہی کھا رہے ہاں تو اپنے تابع کر دیے ان میں ان کے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں مگر یہ لوگ اللہ کے سوا اوروں کو نفع اور نقصان پہنچانے والا خیال کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اللہ نہیں بلکہ کوئی اور دے رہا ہے آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کون زدہ کرے گا کہہ دو وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا وہی زدہ کرے گا پھر آگے فرمایا جو سبز درخت یعنی گرین درخت سے آگ پیدا کر دیتا ہے وہ زندہ کرے گا جس سے تم اپنے یعنی جو گرین درخت ہوتے ہیں وہ کچھ درخت ایسے تھے جن کو رگڑنے سے وہ آگ پیدا کرتے تھے تو جس سے تم اپنے چولہے جلاتے ہو یعنی وہ چولہے جلانے کا کام کرتے تھے آگ یوز کرتے تھے وہ دو درخت کو جب رب کرتے تھے رگڑتے تھے تو اس سے آگ نکلتی تھی اور وہ یوز کرتے تھے اس کے لیے ایز اے چولہے وغیرہ جلانے کے لیے تو اسی نے پیدا کیا یہ جو درخت سبز درخت جس سے تم آگ پیدا کرتے ہو جو تمہارے چولہے جلاتی ہیں اچھا کسی کے دماغ میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ بیچ میں ہی اس کی اگزامپل کیوں اللہ نے دی ہے کہ وہ جو ہرے درخت جو ہوتے اس سے آگ تم نکالتے ہو تو یہ دماغ میں سوال آ سکتا ہے اب دیکھیں جب وہ آگ جلاتے تھے وہ جو دو لکڑیوں کو رب کر کے تو وہ کچھ ڈراپ جیسے یعنی لکوڈ جیسا پانی جیسا نکلتا تھا مادہ اور اس سے وہ آگ نکلتی تھی یعنی آگ اور پانی اپوزٹ ہے نا یعنی ہر ایک کا جوڑا ہے تو اسی طرح دنیا کا جوڑا آخرت ہے اور یہ بھی ایک بڑی چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ پانی سے آگ نکلنا امپاسبل ہے ہے نا ہمیں ایسا معلوم ہوتا کہ یہ امپاسبل ہے لیکن اللہ کے لیے وہ بھی پاسبل ہے تم خود اس پانی سے کیا بنا رہے ہو آگ بنا رہے ہو نا بالکل اپوزٹ چیز بنا رہے ہو تو اللہ کے لیے یہ بھی مشکل نہیں کہ تم کو دوبارہ وہ زندہ کر سکیں اللہ کے لیے ہر چیز آسان ہے پہلی بار پیدا کرنے والا دوسری بار کیوں نہیں پیدا کر سکتا پہلے تم تھے ہی کیا کیا چیز تھے تم کو پیدا کیا نا تو دوسری بار پیدا کرنا کیا مشکل ہے بڑی بات ہے اس کا کام تو یہ ہے کہ جس کو وہ حکم دے کن کن ہو جا تو ہو جاتا ہے صرف بولنے کی دریا کن کر کے پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کا اقتدار ہے اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے یہ بات کوئی نہ بھولے کہ ایک دن ہم سب کو اسی کی طرف جانا ہے یہاں پر ہمارے سورہ یاسین کمپلیٹ ہو گئی الحمد للہ نیکسٹ سورہ صافات آتی ہیں یہ سورہ نمبر تھرٹی سیون اور یہاں سورہ صافات سے چھٹی منزل شروع ہوتی ہے اس میں رکو فائیو ہے اور آیات ون ایٹی ٹو آتے ہیں صافات کا کیا مطلب ہے صف باندھنے والے صف سے ہیں سب باندھتے نا نماز کے لیے جو کھڑے ہوتے جماعت کے ساتھ تو سب باندھی جاتی ہے نا اس کو کہتے ہیں یہ جو صورت ہے اس کی شروعات میں ہی وقت صاف فاتح صفہ کر کے آیا ہوا تو صافات پہلا ہی ورڈ آیا ہوا وقت صاف فاتح تو اسی وجہ سے یہ سورہ کا نام صافات ہے اس سورے میں بھی مسائل توحید کے مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے یعنی جو توحید کے مسائل ہیں ان کو الگ الگ طریقے سے بیان کیا گیا ہے تو دیکھتے ہیں کس طرح چلو شروع کرتے ہیں رکو نمبر ون ہے آیا نمبر ون سے لے کے ٹوینٹی ون تک جس میں توحید اور جزا سزا کا بیان ہے قطار در قطار سب باندھنے والے اب یہ فرشتوں کی صفات کے بارے میں آتا ہے ان کی قسم کھائی گئی ہے یہ تین صفات آئیں گی قطار در قطار سب باندھنے والے خوب ڈانٹنے والے پھر ذکر یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والے فرشتے گواہ ہیں کہ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہے ایک سے زیادہ نہیں ہے صرف ایک اللہ کائنات کا رب اور سارے مشرقوں کا مالک وہی ہے اس نے آسمان دنیا کو تاروں سے سجایا اگر آسمان میں تارے نہیں ہوتے اتنی بیوٹی بیوٹیفل آسمان نظر نہیں آتا تو بیوٹیفائی اس نے ہی کیا ہے تاروں سے ہمارے گھر میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ تارے نقلی لا کے اوپر کے چھت پہ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ چھت ہماری سونے کے بعد بھی ہم اوپر دیکھ کے خوش ہوتے رہیں یہ تو نیچرل اللہ نے تاروں کو سجایا ہوا ہے آسمان میں اور شیطان سرکش سے ان کو محفوظ کر دیا جو شیطان آسمانی باتیں سننے کو آتے ہیں تو تیز شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ کاہن لوگ شیطان کو جنوں کو بھیج دیتے ہیں کہ سن کے آؤ ان کے فیوچر میں کیا لکھا جا رہا ہے تو وہ شیطان جو جن ہوتا ہے وہ جاتا ہے آسمان کی طرف ایک دو بات سنتا ہے چوری کر کے لا رہا ہوتا ہے اتنے میں فرشتے اس کا پیچھا کر کے اس کے اوپر شولے پھینک رہے ہوتے ہیں جو ہم کو نظر آتا ہے نا کبھی شوٹنگ اسٹار جو ہوتا ہے جسے دیکھ کر لوگ وش کرتے ہیں تو یہ وہی ہوتا ہے حالانکہ وہ شولہ مار رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر آگ پھینک رہے ہوتے ہیں ان آخرت کے انکار کرنے والوں سے پوچھیے جو انکار کرے آخرت کا نہیں مانتے آخرت کو ہمارے لیے ان کا پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان اور زمین کا بنانا یعنی انسان کی تخلیق دیکھیں اگر دیکھا جائے تو آسمان کو بنانا مشکل ہے کہ انسان کو بنانا مشکل ہے اور زمین کو بنانا مشکل ہے کہ انسان کو غور تو کریں یہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں اسے جادو بتاتے ہیں اور قیامت کے واقعہ ہونے کو ناممکن سمجھتے ہیں ان کو لگتا ہوگا ہی نہیں صرف یہ کہنے کی بات ہے بس ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اپنی آنکھوں سے قیامت کا واقعہ دیکھ رہے ہوں گے خود دیکھ رہے ہوں گے اس وقت افسوس کریں گے مگر اب کیا فائدہ ہوگا جب افسوس کرنے کا وقت تھا تب کیے نہیں دنیا میں لیکن آپ کر رہے ہیں کیا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا وہ تو رپورٹ کا دن ہوگا رزلٹ کا دن پھر رکو نمبر ٹو ہے آئے نمبر ٹوینٹی ٹو سے لے کے سیونٹی فور تک جس میں آخرت میں جزا و سزا کے بارے میں بتایا گیا ہے مشرقوں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کے معبودوں کو اکٹھا کر کے جہنم میں جمع کر کے کہا جائے گا ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے دنیا میں تو کرتے تھے نا اور وعدے بھی کیے ہوئے تھے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو آپ آج کیوں نہیں کر رہے مدد اب یہ سب شرمندہ ہوں گے طاقتور کمزوروں سے کہیں گے ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا بس تم خود ہی گمراہ ہوئے تھے ہم نے تمہیں بہکایا مگر ہم تو خود ہی بہکے ہوئے تھے اس لیے تم کو گمراہ کر رہے تھے تم کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہم جو بولیں گے وہ کیا سننا ہی چاہیے تھا تمہیں عقل تھی نا اس روز یہ سب عذاب میں شریک ہوں گے مجرموں سے ہم اس طرح نپٹا کرتے ہیں جس طرح بتایا گیا ہے اسی طرح نپٹیں گے جب ان کو دنیا میں توحید الہی کی طرف بلایا جاتا تھا اللہ کی توحید کی طرف آؤ تو یہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایک شاعر اور دیوانے کے لیے اپنے سارے معبودوں کو کیوں چھوڑیں صرف ایک انسان کہہ رہا شاعر کہہ رہا دیوانہ کہہ رہا مجنون کہہ رہا نوز بلّہ تو ہم سارے معبودوں کو اس کی وجہ سے چھوڑ لیں لو اب آخرت میں عذاب کا مزہ چکھو جو یہ تم بولتے تھے نا اب اچھا مزہ چکھنا ہوگا آج صرف اللہ کے چنے ہوئے بندے بچیں گے وہ جنت میں خوش ہوں گے ایک دوسرے کو مبارک بات کہیں گے اور خیال کریں گے اس وقت ان کو ایک بات یاد آئے گی کیا یاد آئے گی کہ ہمارا ایک ساتھی تھا دنیا میں وہ یہاں نظر نہیں آ رہا ہے اب ہمیں پتہ ہے وہ کیوں نظر نہیں آ رہا ہے وہ قیامت کا انکار کرتا تھا میرا ساتھی تم دیکھنا چاہتے ہو اس کو جھانک کے آج دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن ہم جھانک کے دیکھیں گے تو وہ جھانک کر دیکھیں گے تو وہ دو میں پڑا ہوگا وہ ساتھی جو انکار کرتا تھا اس وقت جنتی رب کا شکر کریں گے کہ اللہ کا شکر ہے ہم ان لوگوں میں نہیں کیونکہ وہ ہمیں بھی وہی کرنے کہہ رہا تھا کہ اس کا انکار کر دو قیامت کا اللہ کا شکر ہے کہ ہم ویسے نہیں بنے دیکھو یہ جنت بہتر ہے یا جو زکوم کا درخت ہے توہر کا درخت ہے وہ بہتر ہے زکوم کا درخت جو کانٹے دار ہوگا ذائقے میں کڑوا ہوگا اور اس کی بو ناگوار ہوں گی جو جہنم کے طے سے نکل رہا ہوگا بالکل نیچے سے جہنم کے نکل رہا ہوگا وہ درخت دو زکی اس سے پیٹ بھریں گے ان کو جب بھوک لگیں گی تو اس درخت کو دیا جائے گا کھانے کے لیے کہ یہ کھاؤ یہ تمہارا کھانا ہے کانٹے دار درخت کڑوا درخت ڈسگسٹنگ اس کی بو بانس نہیں لی جاتی ہے ایسی گندی بو اوپر سے کھولتا ہوا پانی پئیں گے بوائلنگ واٹر تھوڑا گرم پانی پی کے دیکھے کیسا ہوتا ہے ہمارا حال زبان جل جاتی ہے دو دن تو سونی پڑ جاتی ہے کھولتا ہوا پانی پئیں گے پیاس لگی ہے کھلتا ہوا گرم پانی بھوک لگی ہے زکوم کا درخت یہ تھے اپنے باپ دادا کے پیچھے چلنے والے آج کہتے نا ہمارے جو باپ دادا کرتے تھے ہم وہی کریں گے تو لو اب دو یہ ایمان نہیں لائے تھے حالانکہ پہلے کافر قوموں کا انجام سن چکے تھے ان کو بتایا گیا تھا ایسا ایسا ان کے ساتھ ہوا تھا پھر بھی ہٹ دھرم نہیں آئے باز اس سے رکو نمبر تھری آیا نمبر سیونٹی فائیو سے لے کے ون ہنڈریڈ تھرٹین تک جس میں نو علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی مثالی قربانی کے بارے میں علیہ السلام نے ہمیں پکارا ہم نے ان کی خوب سنی سلام ہو نو علیہ السلام پر ہم نے اسے اور اس کے خاندان کو بچا لیا اور اس کی نسل کو باقی رکھا کیونکہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ کشتی پہ سوار ہوئے تھے سب کو بچا لیا گیا اور ہم بھی انہیں کی اولاد میں سے ہیں باقی سارے کافر مار دیے گئے مر گئے سب سب کے سب تباہ ہو گئے تھے کوئی بھی ایک بھی کافر بچا نہیں تھا اسی لیے نو علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے بعد کی نسلوں میں اس کی یاد باقی رکھی آج بھی یاد کرتے ہیں علیہ السلام کو اور اس کے دشمن گرک ہوئے انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے قوم کو شرک سے روکا وہ نہ مانے تو ان کے بتوں کو توڑ دیا قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو ہم نے کافروں کو ذلیل کر دیا پھر ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور ہم نے انہیں ایک حلیم بیٹے کی خوشخبری دی یعنی اسماعیل علیہ السلام بچہ بڑا ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسے ذبح کر رہے ہیں بچے کو خواب سنایا اب بچہ بھی دیکھیں دوڑنے کی عمر کو پہنچا ہوا تھا اتنا چھوٹا بچہ اسے پتا تھا میرا باپ نبی ہے اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے تو جب بچے کو خواب سنایا تو اس نے کہا جو حکم ملا ہے اسے پورا کیجیے ابا جان جو کہا گیا ویسے ہی کرو مجھے ذبح کر دو میں صبر کروں گا کیسا بچہ تھا کیسی تربیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا کتنا کٹھن وقت ہوگا کتنا مشکل وقت ہوگا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے کے جائے تو ہم نے کہا ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا یہ واقعی بڑی آزمائش تھی بہت بڑی آزمائش اگر کہا جائے تو بہت بڑی آزمائش تھی کہ اپنے ہی بیٹے کو قتل کرنا اپنے ہی بیٹے کو ذبح کرنا سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر پھر ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے یعنی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے پھر یعقوب علیہ السلام پھر رکو نمبر فور ہے آئے نمبر ون ہنڈریڈ فورٹین سے لے کے 138 تک جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی جو کامیابی ان کے بارے میں بھی ہیں پھر الیاس علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر احسان فرمایا انہیں بڑے مصیبت سے نجات دی پھر ان سے نجات ملی تھی نا انہیں کتاب بخشی سیدھا راستہ دکھایا آنے والی نسلوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑا سلام ہو موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر پھر الیاس علیہ السلام بھی پیغمبر تھے انہوں نے قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بال کی پوجا کرتے ہو بال ایک ان کی مورتی تھی اس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے الیاس علیہ السلام کی جو قوم تھی دیکھیے الگ الگ نام رکھے ہوئے تھے ہر مورتیوں کی انہوں نے قوم نے جھٹلایا قوم نے جب جھٹلا دیا تو کیا ہوا وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے الیاس علیہ السلام کی قوم سلام ہو الیاس علیہ السلام پر پھر لوت علیہ السلام بھی پیغمبر تھے ہم نے ان کو ان کی بیوی کے علاوہ ان کے اہل کو بچا لیا اور ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیا پھر سورہ صافات کا لاسٹ رکو آتا ہے رکو نمبر فائیو آیا نمبر ون تھرٹی نائن سے لے کے ون ایٹی ٹو تک جس میں حضرت یونس علیہ السلام اور ساتھ ساتھ توحید پرستوں کی جو کامیابی ہے اس کے بارے میں آتا ہے یونس علیہ السلام بے رسول تھے وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف دوڑے اب دیکھیں یونس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا کہ اس بستی سے نکل جاؤ جب اللہ کا حکم نہ آئے تو کوئی بھی رسول ہو اسے اس بستی سے نکلنے کا حق نہیں ہوتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم آیا تب انہوں نے ہجرت کی لیکن یہ جو قوم تھی انہوں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ماننے تیار نہیں تھی جھٹلا رہی تھی تو بیزار آ کر اللہ کے حکم آنے سے پہلے یہ اس قوم سے نکل گئے اگر رسول اتنی سی بھی چھوٹی غلطی کرتا ہے حالانکہ یہ اگر غلطی عام انسان کرے تو وہ پکڑ میں نہیں آتی لیکن رسول یہ غلطی کرے تو بہت بڑی پکڑ ہوتی ہے اس کی تو ان کو اس سزا کے طور پہ کیا ہوا وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف دوڑے اب بھری ہوئی کشتی سے ایک انسان کو نیچے اتارنا تھا اس لیے کیا کیے قرے اندازی کیے دیکھتے ہیں کہ کون اس میں سے انسان ہے جس کو ہم کشتی سے نکال دیں اب کچھ نے کہا وہ کشتی سے اس لیے نکال رہے تھے کیونکہ ایک انسان کو نکالیں گے تو پھر وہ ڈوبنے کے چانسز نہیں تھے کشتی کے اور کسی نے کہا کہ وہ جو کشتی والے تھے ان کو پتہ تھا کہ یہ جو ہوتا ہے کشتی ڈوبنے کے چانسز جو ہوتے یا وہ کشتی بالکل راؤنڈ اینڈ راؤنڈ ہو رہی تھی تو انہیں یہ ایسا لگا کہ اس میں کوئی تو غلام بھاگ کے آیا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا غلام ہے تو جو بھی ہے لیکن کشتی سے ایک انسان کو نکالنا مقصود تھا تو انہوں نے قور اندازی کی قرہ ڈالا گیا کہ اس میں سے کس انسان کو نکالنا ہے سمندر میں پھینکنا ہے تو تین بار جب قور اندازی کی تو اس میں یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا ان کو نکلنا ہی پڑا اور پھر جیسے ہی وہ پانی میں گئے سمندر میں گئے تو مچھلی نے لکمہ بنا لیا مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے یونس علیہ السلام وہ ہمیں یاد نہ کرتے تو ہمیشہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے آپ اتنے اندھیرے میں مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں وہ اللہ کو یاد کر رہے تھے دعا کر رہے تھے اللہ سے اور مچھلی کو بھی آڈر ہوا تھا کہ اس کو نگلنا نہیں اس کو اپنے پیٹ میں رکھنا اس لیے مچھلی نے نگلی نہیں پیٹ میں ہی تھے تو انہوں نے دعا کی انہوں صلی السلام نے ہم نے ان کو بچا لیا اور ایک لاکھ سے زیادہ آدمیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا یہ مشرق فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے جو ہیں نوزب باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اتنے بدتمیز تھے یہ لوگ تو ان کو کوئی اور بدتمیزی سے پوچھتا تو پھر اس کی ماں کون ہے اگر یہ بیٹیاں ہیں تو ماں بھی ہونی چاہیے تو نوز بلا کہتے تھے کہ یہ جن ہے نا وہ ان کی ماں ہے یعنی آگے آئے گا کہ انہوں نے اب دیکھے آگے کیا آتا ہے انہوں نے کتنا غلط فیصلہ کیا اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری قائم کر دی کتنا بڑا یہ فیصلہ انہوں نے کتنی بڑی بات کہی یہ اللہ ان کے ہر شرک سے پاک ہے یہ مشرق اور ان کے معبود صرف اسی کو گمراہ کر سکتے ہیں جو دو کا ایندھن بننے والے ہیں یاد رکھو یہ بات طے ہو چکی ہے کہ رسولوں کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب آئے گا ان کو ان لوگوں کے حال پر چھوڑ دو جو بول رہے ہیں ان کو چھوڑ دو اگنور کرتے رہو اور انتظار کریں کہ عذاب کے طالب ہیں جب عذاب آئے گا تو ان کا حال برا ہوگا تیرے رب ان باتوں سے پاک ہے جو یہ کہہ رہے ہیں جنوں سے رشتہ لگا دیا انہوں نے نوز بلّہ رسولوں پر سلام ہوں اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یہاں پر ہماری سورہ صافات کمپلیٹ ہو گئی الحمد للہ پھر سورہ سعود آتی ہیں یہ سورہ نمبر تھرٹی ایٹ ہے اس میں فائیو رکو ہے اور ایٹی ایٹ آیات سعود یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہیں جیسے الفلامین یاسین سعود پہلی آیت آتی ہے سعود کر کے اس لیے اس سورا کا نام سعود ہے پہلی قوموں کا تذکرہ کہ ان کی تباہی کا سبب جو تھا مین سبب نفس کی پیروی تھی وہ بتایا گیا ہے صورت میں اور اس ضمن میں الگ الگ جو انبیاء کرام آئے تھے اور ان کی جو قوم قوم تھی اس کا بھی ذکر صورت میں ملتا ہے چلیے شروع کرتے ہیں رخ نمبر ون ہے آیا نمبر ون سے لے کے فارٹین تک جس میں بتایا گیا کہ قرآن جیسی کتاب کتاب نصیحت کے منکر یعنی قرآن کا انکار کرنے والوں کے بارے میں آتا ہے نصیحت بھرے قرآن کی قسم یہ کافر سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں انہیں یاد نہیں کہ ان سے پہلے کتنے ہی کافر اللہ کے عذاب کی گرفت میں آئے تو بہت چیخے مگر بچنے کا وقت نکل چکا تھا آج کے منکروں کو تعجب ہے کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے کیسے آ گیا انسانی کیسے انہی میں سے انہی لوگوں میں سے کیسے آیا یہ کہتے ہیں کہ معذ اللہ یہ جادوگر ہے جھوٹا ہے اس نے اتنے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک معبود بنا لیا ہے ہمارے اتنے سارے خدا ہیں اور یہ کہتا ہے ایک ہی معبود ہے ان کے بڑے کہنے لگے کہ جاؤ اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو بھلا ہم میں سے اسی کو نبی بننا تھا اور کوئی نہیں ملا کہ یہی نبی بد کے آ گیا دراصل یہ لوگ قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں انہوں نے میرے عذاب کا ذائقہ نہیں چکھا یعنی ابھی تک گئے نے نا جہنم دیکھی نہیں اس لیے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اس طرح کی کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو ایسی بات کر رہے ہیں کیا زمین اور آسمان کی حکومت ان کے پاس ہے اگر ایسا ہے تو ان کو آسمان کی بلندیوں پر چڑھنا چاہیے یہ تو چند آدمی ہیں جو یہاں ہی شکست کھانے والے ہیں ان سے پہلے جو قوم ہوئی تھی قوم نو قوم عاد قوم فرون پھر سمود پھر قوم لوت قوم شعیب ان سبوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا تو ذلیل ہو گئی یہ تو بڑی بڑی قومیں تھیں تم سے بھی بڑے قوم تھی یہ جماعتیں بڑی بڑی تھیں ان کی اور ویسے بھی طاقت میں بھی مضبوط تھے تم سے پھر رکو نمبر ٹو ہے آیا نمبر ففٹین سے لے کے ٹوینٹی سکس تک جس میں کافروں کے رویوں پر صبر کریں یہ بتایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کی مثال یہ عذاب کے طلبگار ہیں مگر جب عذاب آئے گا جو منکر ہے قرآن کا انکار کرنے والے وہ عذاب مانگ رہے ہیں لیکن جب عذاب آئے گا تو ان کو بالکل مہلت نہیں دی جائے گی مہلت نہیں ملے گی آپ ان کی باتوں پر صبر کریں جو بول رہے ہیں صبر کرتے رہیں پھر آگے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہیں وہ ہمارے فرما بردار تھے پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ مل کر ہماری تصویر کرتے تھے ہم نے انہیں مضبوط حکومت اور دانائی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بھی دی تھی بہت وزڈم تھی ان کے پاس تھے اللہ نے عطا کی تھی ان کے پاس ایک مقدمے کے دو فریق دیوار چڑھ کر بالا خانے یا محل میں گھس آئے کچھ جو نے مقدمہ لایا ہوا تھا تو اس کا فیصلہ ان سے کرانے کے لیے یہ دو فریق جو تھے دو شخص وہ آئے اور بولے کہ ہمارا فیصلہ کر دو حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے کیونکہ ایک تو ایک سیکیورٹی باہر تھی پھر بھی وہ کیسے اندر آ گئے اب کچھ نے کہا یہ فرشتے تھے کچھ نے کچھ اور باتیں کہیں جو بھی ہے بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے تو ان دونوں نے عرض کیا کہ ہم دو فریق ہیں ہم دونوں کے درمیان تو فیصلہ کر دو ایک کہنے لگا کہ یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے دمبیا ہیں جو شپ ہے وہ اس کے پاس نائنٹی نائن شپ ہیں میرے پاس ایک دمبی ہے بس یہ کہتا ہے کہ یہ ایک دمبی میرے پاس جو ہے اپنی دمبی بھی مجھے دے دو اس نے مجھے باتوں میں دبا لیا ہے تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا اس شخص نے تم سے ایک دمبی مانگ کر واقعی ظلم کیا ہے اور اکثر شریک جو ہوتے ہیں کاروبار کے جو پارٹنرس ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں ہاں ایمان والے اور نیکوکار زیادتی نہیں کرتے مگر ایسے بہت کم ہوتے ہیں اب حضرت داؤد علیہ السلام کا احساس ہوا کہ ہم نے ان کو آزمایا یہ ایک آزمائش تھی اللہ کی طرف سے اس میں کئی ایک تفسیریں ہوتی ہیں اب اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ جو مقدمہ آیا تھا ایک آزمائش کے طور پہ آیا تھا انہوں نے ہم سے پھر بخشش مانگی اللہ سے معافی مانگی داؤد علیہ السلام نے تو ہم نے انہیں بخش دیا ہم نے داود علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا آپ لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں اور اپنی خواہشات ہے اس کے پیچھے نہ چلے خواہشات انسان کو سیدھے راستے سے دور پھینک دیا کرتی ہیں اکثر وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ خواہشات کی جو پیروی کرتے ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں پھر رکو نمبر تھری ہے آیا نمبر ٹوینٹی سیون سے لے کے فورٹی تک جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کی مثال بیان کی گئی ہے ہم نے آسمان اور زمین کا نظام بیکار نہیں بنایا ہم ایمان والوں اور بدکاروں کو بھی ایک جیسا نہ کریں گے یعنی ایمان والے اور بدکار ایک جیسے نہیں ہو سکتے بدکار جو ہے وہ جہنم میں جانے والے اور جو ایمان والے ہیں وہ جنت میں جانے والے وہ ایک دوسرے کے جیسے کیسے ہو سکتے ایک جیسے نہیں ہو سکتے یہ کتاب مبارک ہم نے غور کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے نازل فرمائی ہے تو کیا مقصد ہے اور کیا مقصد ہے قرآن بھیجنے کا کہ تم اس پر غور و فکر کرو اور نصیحت حاصل کرو پھر آگے فرمایا ہم نے داود علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا فرمائے ان کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ بہت اچھے بندے تھے ایک دن ان کے سامنے تیز بھاگنے والے گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا میں نے مال کی محبت اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کر اختیار کی ہے یعنی یہ ایسے الگ الگ تفسیر آئی ہے ایک تفسیر یہ ہے کہ ان کی نفل نماز تھی کچھ وہ انہوں نے ڈیلے کر دی تھی اس کی وجہ سے گھوڑوں کی وجہ سے تو خود ہی ان کو فیل ہو گیا بعد میں یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہونے لگے تو آپ نے ان کو واپس لانے کا حکم دیا پھر ان کے پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے ہم نے سلیمان علیہ السلام کی بھی آزمائش کی جیسے داؤد علیہ السلام آزمائے گئے اسی طرح سلیمان علیہ السلام بھی آزمائے گئے اور اس کی کرسی پر ایک لوتھڑا لا دیا گیا یہ جو پارٹ آیا ہوا ہے قرآن میں بہت سارے مفسرین نے کہا یہ پارٹ سب سے ڈیفیکلٹ پارٹ ہے اس میں زیادہ پیچھے نہیں پڑے کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا لیکن ایک آزمائش تھی ان کی کہ ان کی کرسی پہ لوتھڑا پھینک دیا گیا ایک جسم پھینک دیا گیا انہوں نے رب سے عرض کیا اے میرے رب مجھے بخش تھے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے شایانہ شان نہ ہو سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات اور ہوائیں بھی مسخر کر دی گئیں جہاں وہ چاہتے وہاں ہواؤں کو لے کے جاتے تھے اور سلیمان علیہ السلام جنات کو جو کام دیتے تھے وہ جنات وہ کام کرتے تھے بڑے بڑے کام کرتے تھے بڑی بڑی عمارتیں بنانا اور بھی کئی چیزیں سلیمان علیہ السلام ہمارے یہاں بڑے مرتبے والے تھے پھر رکو نمبر فور ہے آیا نمبر فورٹی ون سے لے کے سکسٹی فور تک جس میں حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی ہے اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجیے جب انہوں نے دعا کی اے میرے رب مجھے شیطان نے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے ان کو کچھ ایسی بیماری ہو گئی تھی وہ بہت زیادہ مالدار بھی تھے لیکن ان کا سب کچھ ختم کر دیا گیا ان کے بچے بھی سارے فوت ہو گئے اور ان کو بیماری لاحق ہو گئی تو انہوں نے کہا مجھے شیطان نے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے ہم نے کہا اپنا پاؤ زمین پر مارو ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکل آیا جب انہوں نے زمین پہ پیر مارا تو معجزہ ہو گیا وہاں سے ٹھنڈا پانی بیر نکلا ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال اور کچھ مزید بھی واپس دیے اور وہ پھر کیور بھی ہو گیا ان کی جو بھی بیماری تھی ان کو شفا ہو گئی اس سے وہ پانی کے ذریعے اور ان کی جو بھی چیزیں پہلے لے لی گئی تھی وہ سب کچھ ان کو واپس کر دیا گیا ان کا مال بھی اور انہیں اور اولادیں بھی دی گئیں ایوب علیہ السلام چونکہ کئی سالوں سے بیمار تھے اور پھر تنگ دستی بھی آ گئی تھی اور بیماری بھی سخت تھی اس وجہ سے ان کی ساری بیویوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا سوائے ایک بیوی کے ایک بیوی ان کی خدمت کرتی تھی لیکن اس بیوی نے بھی ایک دن ایسی کچھ بات کہہ دی ان سے جس سے اللہ کی ناشکری ظاہر ہو رہی تھی اسی لیے ایوب علیہ السلام نے غصے میں یہ کہہ دیا کہ جب میں تندرست ہو جاؤں گا صحت مند ہو جاؤں گا تب میں تمہیں سزا کے طور پر ساؤ لکڑیاں ماروں گا یہ انہوں نے کہا تھا اسی لیے جب وہ صحت یاب ہو گئے تو آگے فرمایا گیا ہم نے کہا تنقوں کا مٹھا لے کر مارو تو اب کہا گیا قسم نہ توڑو تم ایک کام کرو تین کا جو ہوتا ہے کتنا ہلکا ہوتا ہے نا تن کا اس کا مٹھا باندھو گٹی باندھو اور اس سے مارو ان سے ہم نے ایوب کو صابر پایا صبر کرنے والا بہت زیادہ صبر کرنے والا کہتے کہ جب دعا کرنا ہوتا ہے اللہ ہمیں صبر دے اے اللہ ہمیں ایوب علیہ السلام کی طرح صبر عطا کر کہ یہ بہت صابر تھے اتنی ساری تکلیفوں کے باوجود انہوں نے صبر کیا وہ بڑے اچھے بندے تھے ابراہیم اسحاق یعقوب اسماعیل یسا اور ذیل قفل علیہم السلام سب نیک کردار تھے ان پرہیزگاروں کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے اور ان کے ساتھ شرم و حیا والی ہم عمر عورتیں ہوں گی ان کی بیویاں ہوں گی ہمارا رزق کبھی ختم نہ ہونے والا ہوگا مگر سرکشوں کا حال بہت برا ہوگا وہ جہنم میں ہوں گے گرم پانی اور پیپ یعنی زخموں کا دھون جو ہوتا ہے پیپ پینے کو ملے گا سوچے پیپ کوئی پی سکتا ہے لیکن اتنے پیاسے ہوں گے کہ وہ بھی پینے تیار ہوں گے وہ اپنے بعد آنے والوں پر لانت بھیجیں گے بعد میں آنے والے پہلوں کو برا کہیں گے ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرنے لگیں گے اور کہیں گے کہ دنیا میں جنہیں ہم برا سمجھتے تھے وہ آج دکھائی نہیں دیتے وہ کہاں ہیں پھر رکو نمبر فائیو ہے آیات نمبر سکسٹی فائیو سے لے کے ایٹی ایٹ تک سورہ سعود کا لاسٹ رکو آتا ہے اس میں قصے آدم علیہ السلام اور ابلیس یعنی ابلیس اور آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ آیا ہے آپ اعلان کر دیں میں تو ڈرانے والا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زمین اور آسمان کا رب ہے قیامت ایک بڑی خبر ہے جس سے یہ منہ موڑ رہے ہیں انہیں مانتے ملئی لالا انہیں جو اوپر کی جو مجلسیں ہیں اس کی باتوں کا مجھے علم نہیں مجھے نہیں پتہ کیا ہے وہاں پر کیا فیصلے ہو رہے میرا ذریعہ علم تو وہی ہے وہی آتی ہے میرے اوپر وہی نازل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں آگے اب اسٹوری شروع ہو رہی فرشتوں میں مٹی سے انسان بنا رہا ہوں جب اس کی تخلیق ہو جائے اور اس میں روح کی جائے تو تم اسے سجدہ کرنا یعنی آدم علیہ السلام کو سارے فرشتے اللہ کے حکم سے سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس اکڑ گیا کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو مٹی سے بنایا اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے اس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی تو اللہ نے اسے مہلت دے دی جا تجھے مہلت ملی ہے جتنا بہکا سکے بہکا دے اس نے کہا میں تیرے چنے ہوئے بندوں کے سوا سب کو گمراہ کروں گا جتنے لوگ ہیں ان کو گمراہ کروں گا اللہ نے فرمایا میں ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا آپ فرما دیجئے یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے میں تم سے کوئی اجڑ نہیں مانگتا ہوں تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا الحمد للہ یہاں پر ہماری سورہ سعود کمپلیٹ ہوئی نیکسٹ سورہ آ رہی ہے سورہ زمر سورہ زمر یہ سورہ نمبر تھرٹی نائن آتی ہیں اور اس میں ایٹ رکو ہے آیات سیونٹی فائیو ہیں از زمر کا مطلب کیا ہوتا ہے گروہ ٹولیاں جو ہوتی ہے جماعتیں اس کو کہتے ہیں زمر رکو ایٹ میں آیت نمبر سیونٹی ون اور سیونٹی تھری میں چونکہ زمرہ کر کے ورڈ آیا ہوا ہے اسی لیے اس سورہ کا نام ازمر ہے اس صورت کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص فی عبادہ یعنی عبادت میں اخلاص عبادت اخلاص کے ساتھ کی جائے اور اللہ کے انعامات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کا سر اس کی بارگاہ میں ہمیشہ جھکا رہے اور کیا چیز ہے اس سورہ میں اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے یہ مین ٹاپک آئے گا اس سورہ کے اندر تو اخلاص اخلاص اخلاص کی بات آئے گی سورہ زمر میں چلے شروع کرتے ہیں رکو نمبر ون ہے آیا نمبر ون سے لے کے نائن تک جس میں اللہ کی یاد اخلاص کے ساتھ اس کے بارے میں آتا ہے اللہ عزیز و حکیم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہیں لازم ہے کہ لوگ خالص اللہ واحد کی عبادت کریں یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں جو لوگ دوسرے معبودوں کو اللہ کا قرب کا ذریعہ بنائے بیٹھے ہیں اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کیونکہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں ہم دوسرے معبود یا دوسرے جو شریک بنائے ہوئے ہیں ان کے ذریعے ہمارا جو رب ہے وہ ہمارے قریب ہوتا ہے اور وہ لوگ ہماری سفارش کریں گے تو یہی بتایا جا رہا ہے جو یہ بات کرتے ہیں ان کے درمیان اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا جھوٹے اور ناشکر ہدایت نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے اولاد بنانے سے بالکل پاک ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے نعوذ باللہ اولاد بنا رکھی ہے ساری کائنات پر اس کا اختیار ہے یہ نظام اللہ تعالیٰ نے انتہائی حکمت کے ساتھ قائم کیا ہے رات اور دن کا آنا جانا سورج اور چاند کی گردش اسی کے حکم سے ہے اسی نے انسان کو اور اسی نے مویشی جو ہوتے کیٹلس اس کے آٹھ جوڑے بنائے اب دیکھیے اس کے بارے میں جیسے اونٹ گائے بھیڑ اور بکری یہ کتنے ہیں چار قسم ہیں اور اس کی نر مادہ ملا کے کتنے ہوتے آٹھ جوڑے تو یہ اہل عرب کیا کرتے تھے ان کو پالتے تھے اور انہیں نے کیا کیا ہوا تھا شرکیہ رسمیں ایجاد کی ہوئی تھی کہ یہ عورتوں کے لیے یا مردوں کے لیے ہیں پھر مردہ رہا تو یہ کریں گے تو یہ شرکیاں رسمیں انہوں نے ایجاد کی ہوئی تھی اور آج ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں جانوروں کا جو دودھ ہوتا ہے نا وہ مزاروں پہ چڑھاتے ہیں تو وہی آج بھی وہی کر رہا ہے انسان لیکن طریقے الگ الگ انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں ویسے بھی قرآن ہر ایک کے لیے قیامت تک کے لوگوں کے لیے تو یہ جو آٹھ جوڑے تم نے شرکیات جو رسمیں تیار کی ہوئی ہیں ان کو بھی آٹھ جوڑوں کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا اس میں وہ شریک نہیں ہے اور آگے فرمایا اور اسی نے تمہاری ضروریات کے سامان جو بھی ہے وہ اس کا انتظام فرمایا اسی نے ماؤں کے پیٹوں میں تین تین تاریخ پردوں کے اندر انسان کی پرورش فرمائی اگر بچے کو ہی دیکھا جائے ماں کے پیٹ میں تین پردوں میں کیسا رہتا ہے پہلے تو ماں کا پیٹ یہ پہلا پردہ پھر ماں کا جو رحم ہوتا ہے اوم ہوتا ہے وہ سیکنڈ پردہ اور رحم کے اندر ایک جلی جیسی ہوتی ہے پردہ جیسا ہوتا ہے وہ تھرڈ پردہ اور یہ اللہ نے کب بتائے تھے سائنٹسٹ کو اب پتہ چل رہا ہے یہ ایمبرولوجی جو ہے ریسنٹلی فورٹی ایئرس اور میگزیمم ففٹی ایئرس سے ڈیولپ ہوئی تب یہ سائنسدانوں کو پتہ چلا لیکن اللہ نے پندرہ سو سال پہلے ہی بتا دیا کہ یہ جو بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تین اندھیروں میں تین پردوں میں پل رہا تھا اور اسی وجہ سے کچھ سائنٹسٹ نے اسلام بھی ایکسیپٹ کیا کہ یہ کیسے پتہ تھا یہ رب ہی بتا سکتا ہے اور آپ سے وسلم چونکہ لکھے پڑھے نہیں تھے اور انہیں یہ چیز معلوم تھی تو انہوں نے اسلام بھی ایکسیپٹ کیا کئی چیزیں ایسی تھیں قرآن میں جس کی وجہ سے وہ ایکسیپٹ کیے پھر فرمایا وہ کسی کی بندگی اور شکر گزاری کا محتاج نہیں اگر تم شکر گزار نہیں بنتے بنتے ہیں تو اسے سے کوئی پرواہ نہیں ہے تم مت بنو لیکن تمہارا ہی نقصان ہے بلکہ لوگ ہی اس کے محتاج ہیں کیونکہ جب شکر کرتے ہم کوئی چیز کوئی نعمت ہمیں ملتی ہم شکر گزاری ادا کرتے ہیں تو اللہ اس بندے کو وہی چیز یا اس سے اچھی چیز اور ادا کرتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم شکر کرنا بھول جاتے ہیں ہمیں ایون شکرانہ سجدہ بھی نصیب نہیں ہوتا وہ بھی ہم بھول جاتے ہیں تو اللہ ہمارے شکر گزاری کا محتاج نہیں ہے ہم اس کے محتاج ہیں سبھی کو اسی کے پاس جانا یہ یاد رکھیں اور آگے فرمایا بہت بڑی بات ہے آگے کی ولا تذر واضر وزر و خرا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جو اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا جو بھی اچھا کیا ہوگا وہ اس کے لیے اچھا ہے جو برا کیا ہوگا وہ اپنا بوجھ اٹھائے گا پھر آگے فرمایا مشرقوں پر کوئی مصیبت آئے تو رب کو پکارتے ہیں اور جب مصیبت دور ہو جائے تو رب کو اس طرح بھولتے ہیں گویا کبھی کوئی واسطہ ہی نہیں تھا اللہ سے کبھی پکارا ہی نہیں تھا لیکن مصیبت میں گڑ گڑا کے دعا کریں گے نفلیں بھی پڑھیں گے لیکن ایک بار وہ مصیبت ٹل جاتی ہیں تو ایسے ہو جاتے جیسے کبھی انہوں نے پکارا ہی نہ ہو دوسری طرف وہ نیک وکار ہیں جو رات کی تنہائی میں کھڑے رہتے تاجد گزاریں گے اور سجدے کرتے ہیں آخرت سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں وہ امید رکھتے اللہ ہم پہ رحم کرے گا اگر مصیبت بھی آئی تو ایک دن ٹلنے والی ہے اللہ ہماری مدد کرے گا اور آگے فرمایا حل یس لذین یا لمون و لذین کیا جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں یعنی حقیقت کو جاننے والے اور حقیقت کا انکار کرنے والے یا نہ جاننے والے ایک جیسے کبھی نہیں ہو سکتے عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے پھر رکو نمبر ٹو ہے آیا نمبر ٹین سے لے کے ٹوینٹی ون تک جس میں عبادت میں اخلاص کے بارے میں بتایا گیا ہے دیکھیں یہ سورہ ہے ہی اخلاص کے بارے میں ہم عبادت کرتے ہیں لیکن خالص ہماری نیت نہیں ہوتی تو اس کو خالص کرے اللہ کے رضا کے لیے کرے بوجھ اتارنے کے لیے نہیں کہ نماز ادا کرنی ہے اس لیے ادا کرنی ہے بلکہ نیت خالص ہو اللہ کے لیے ہو آپ میرے ان بندوں کو بتلا دیں جو ایمان لائے جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی اور نیک عمل کیے کہ ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے ان صابر بندوں کو صبر کرنے والے بندوں کو بے حساب رزق دیا جائے گا اور آپ اعلان کر دے کہ میں تو خالص اپنے رب کی عبادت کروں گا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اول مسلم بنوں میں اسی کا فرما بردار ہوں اور آگے فرمایا مشرقوں نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے اور اپنا سب کچھ ڈبو دیا کتنی بھی وہ اچھے کام کرے کتنے بھی اچھے کام کرے ہم سے زیادہ اچھے کام کریں پھر بھی ملٹی پلائی بائی زیرو اس دنیا میں جو بھی وہ کریں گے ان کو اس دنیا میں دیا جائے گا کبھی ہم پوچھتے ہیں کہ دیکھو یہ مشرق رہ کے کافر رہ کے ان کو اللہ اتنا کچھ دے رہا ہے اس لیے کہ انہوں نے کچھ اپنی زندگی میں کچھ اچھا کام کیا اس لیے دنیا میں اللہ انہیں دے دیتا ہے کیونکہ اللہ کسی سے بے انصافی نہیں کرتا اس لیے اللہ اس دنیا میں دیتا ہے لیکن آخرت میں اس اس کو کوئی نہیں ملے گا کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا اور خوشخبری کے مستحق وہ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اور حکم سن کر فوراً اس کی تعمیل کرنے والے ہیں فوراً اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے لیے جنت میں بہتر آرام گاہیں تیار ہیں جو چاہے ملے گا وہاں کوئی بھی ٹینشن نہیں کوئی بھی پریشانی نہیں جو اس دنیا میں تھوڑی بہت پریشانی ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ بھی پریشانی نہیں آرام ہی آرام انٹرٹینمنٹ ہی انٹرٹینمنٹ اور آگے فرمایا مشرق یہ نہ بھولے کہ دنیا کی زندگی بالکل عارضی ہے ٹیمپرری لائف ہے یہ اس کے غرور میں اللہ کی بات کو جھٹلانا عقل مندی کی بات نہیں جو یہ اللہ کی بات کو جھٹلاتے ہیں دین پر نہیں آتے پھر رکو نمبر تھری ہے اس جوس کا ٹوینٹی تھری جوس کا لاسٹ رکو آتا ہے آیا نمبر ٹوینٹی ٹو سے لے کے تھرٹی ون تک جس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام کے لیے شر صدر یعنی سینے کا کھل جانا اسلام کے لیے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا وہ اپنے رب کے نور پر ہے جن لوگوں کے دل یاد الہی سے سخت ہیں جو اللہ کی یاد نہیں کرتے وہ گمراہی میں ہیں اللہ نے بہترین باتیں نازل کر دی ہیں قرآن میں دیکھیں ہر بات بہترین ہے ہر آیت میں آپ کو بہترین چیز ملے گی جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس کلام پاک سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے جب قرآن سنتے یا پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے بال کھڑے ہو جاتے ہمارے کیوں نہیں ہوتے کیونکہ ہم اس طرح پڑھتے ہی نہیں اور ان کے دل یاد الہی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں ہمیشہ اللہ کی یاد ان کے ساتھ ہوتی ہے بھلا خوف خدا رکھنے والے اور منکرین حق حق کا انکار کرنے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں ان سے پہلے بھی چھٹلانے والوں پر اچانک عذاب الہی آیا اچانک اللہ نے پکڑ لیا دنیا میں رسوائی اور آخرت کا بڑا عذاب ان کے مقدر ہوا ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی لیکن جو سائنٹسٹ ہیں ان کے لیے اس طرح کی مثال سائنس میں بھی بوٹانی زولوجی الگ الگ طرح سے اللہ نے مثالوں کو سمجھایا ہے تاکہ سب کو سمجھ میں آئے قرآن سبھی کے لیے ہے نا قرآن عربی میں ہے اس میں کوئی کجی نہیں کوئی تیڑ نہیں توحید پر قائم اور مشرق برابر نہیں ہو سکتے سب کو مرنا ہے یاد رکھے ہر ایک کو مرنا ہے اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے سب جانے والے ہیں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا اور قیامت کے دن سارے معاملات اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں یہاں پر الحمد ہمارے ٹوینٹی تھری جو اس کا اختتام ہو گیا ہم یہاں پر اسٹاپ کریں ٹوینٹی تھری الحمد للہ رب العالمین